Gracias. کرام نہیں اس لیے پہلے خبر اس عنوان میں جو ہے اس اسی لذت محسوس کرو گے اور آپ نے بدلا لیا ہے تقسیم کرنے آئے جو واحد واہ کرنا بندی مرضی واقعی آم اور واحد واقعی آم اور واحد جس وقت میں جواب طلب کروں گا کچھ کہ کچھ درد کریں سبحان اللہ بولنے والے بنا عام ہاں۔ وحی عام ہر چیز دے فطری شعور کو کہتے فطری شعور ہر چیز کو پیدا کرنے والے ایک شعور اور سمجھ دیتی ہے چاہے جاندار ہے چاہے جاندار فطری شعور اور سمجھ بناس وہ اپنے خالق کا الگ اپنے پیدا کرنے والا ہے کہتا ہوں اس کا پہرا مختلف ہے یعنی خالق تعالی کی معرفت اور پہچان تو بعد حق خالق کی پہچان جسے کرتا ہے کہ ہر میں ہر شہر میں اس کو بعد شعور اس کو غیر اس کو درجے مختلف مختلف لیکن کے ہر چیز اپنا وقت مقصداتی ہستی کا وقت پورا ہو رہے تو وہ عام ہر چیز کے اندر اللہ تعالی نے جاری کرنا جسم کا ذرا ذرا پہچانتا گفتگو وہ کلام جی وہ کرتا ہے وہ درگا درگا زمرہ بننا اند آفے پوٹیا ہوا ہوا مختلف قسمت میں جام موجود إن من شان إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سنی ہوئی ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ ان دن شہر شہر نافیہ نکرا نفی کے تحت کوئی چیز یہ مطلب نہیں آ رہا ہے قانون بنا کوئی چیز ایسی نہیں شہر اعتراض اور پھر وہ اپنے حمد کے ساتھ تصویر دو چیز تعالیٰ فرمائی ایک تصویر ایک حمد خالی ہم تصویر کی ہے پاکی بولنا پاکی بولنا کہ مطلب ہے ہر عیب اور جڑا اس کی بات شروعات شان خلاف اس کی نہیں ایس ایسی کو پا کے ایس ایسے پا کیا لوکل کو پا کیا تصویر کا مطلب ہوتا ہے ہر ایپ اور لطف سے اس کو پاک بدلنا پاکی کرنی اور لطف اور ایپ کو اس لطف ایپ نو اس کو نبی کرنا اور ہم کیا ہے ہم تو ہے تعریف کیا مطلب ہو جو کمال اور خوبی اور شان ہے وہ اس واسطے سب سب دو آ گئی ایک نفی ایک مفہوم نفی ایک مفہوم اس بات تصویر نفی کا مفہوم نفی ہم ہم کہنا مفہوم مفہ اس بات کا ہر کمال کا مالک ہے ہر شرط کا مالک ہے ہر عظمت کا مالک ہے ہر خوبی کا مالک ہر کمال کا مانگا ایک کیا ہے ہم دو تصویر کی اس کا کسی مکس کا تعلق نہیں کسی ایپ کا تعلق نہیں ہر ایپ مکس کو پال کے یہ دو چیزاں غلط نفی اور اس بات یہ مفہوم ادا ہوتا ہے یہ سب کے ہو گیا دو چیزیں تصویر بات کی ہے اور ہم کمالا کا احساس وہ نبی اس بات تصویر نبی تصویر کا مفہوم نبی ہے اور ہم جو اس بات میں کلمہ صحیح بات غور کرنا ہوگا کلمہ طیبہ کی فرماتا ہے لا الہ یہ نفی ہے یہ تصویر کا مسال اور یہ ہم کا مسا تھوڑا لفظ ہوگا ہر چیز اس کی تصویر کر دیے ہم دے نام یہ مطلب ہے رات کے حق کے بارے جو کچھ لازم ہے عقیدہ رکھے تو ہر چیز اس موجود ہے کلمہ چاہیے بات مشہور تو ہر چیز کے کول موجود ہے جہاں کلمہ دوسرا سا پڑھ ہے نا اللہ تعالی نے اس ہر شاید ہی یہ دیکھو ایسا سادے آپ کے سلمان ٹھیک ہو ہو گیا کا کا مضبوط نہ اس میں جڑا سرور ہر شہر رکھے وہ تیرے شرور کے جڑا سرور ہر شہر رکھے تیرے شہور میں اس پتھر کو کو لیکن میں نیڑے گزرتا ضرور اللہ پڑھیا بلا کلا تو پہلو میں تصویر ہو دوسرے سمجھنے والے نہیں سر بڑی تو بڑا سمجھ آپ سمجھ میں بڑے آپ نے سلام کو تصویر جو ہے تسلیم کرنا پہ رہے ہیں کہ آپ نے سنے آپ نے سنے فرمانے کا دعویٰ تم نہیں سمجھتے یہ کتاب آپ کا تمہارا مطلب کہ کوئی بھی نہیں سمجھنے والے کئی ہیں لیکن دوسرا تھا نہیں سمجھتے کر دی حال ہے کتنا اتر سید عبد العزیز الحبیز سرامتہ ہوا اور پھر دماغ فرماتے ہیں کئی بار ساڈے سے گرو کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر پانی کا اللہ تعالیٰ ہوتا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرنا ہوتا پریشان اللہ نے وہ سمجھنے والے ضرور رکھتے ہر مت پائے اصل پرندے بولی سمجھائی کرتے ہیں آپ دوسرا کرتا دوسرا مشرق لوگ نہیں کرتے خدا نہیں پوچھا تو دیں کیسی عجیب گل ہے کہ بندے بت پوجتے پہ اور پرندہ شکایت کا مرد ہے اور کی دلیل ہو رہا سمجھ نہیں لگی پتھر ضرور پڑے نبی سمجھ پرندے آن کے گواہی دیں شکایت نبی سمجھ معلوم ہوا گل سمجھ بھی ہے صرف اللہ تعالی نے سماج کا نظام ساری پہنا کے کر ہوں گل میں سمجھو نبی خالی یہ نہ سمجھنا نبی خالی سمجھتے ہیں نبیا کے وارث نہیں گے اور اس سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے ایک ہوتی ہے کال میں بول رہا ایک کے حال دل کی کیفیت حال سمجھو موجود وہ نبی فرمایا میں پتھر جاننا پہچاننا جگہ میں رکھتا تھا میرے کو ضرور پڑھ گا میں کال والا علماء کال والے فقیر حال والے نبی دو گلاس کا چھٹ گئے جوال محمد کتاب اور ختمہ جو سکتی ہے جو سکتی ہے بھائی والا کرنا بولو اسے تعلیم سکھانا برتن سے نہیں وہ صاف کرے گا پھر نبی سونا سو راستہ چھٹ گیا علماء بن گئے کال والے نے سمجھو نبی کی گل گل گئے نبی کا دعوی ہو جی اعتراض کرے کال وہ جواب دینا بھی بیٹھے جی کوئی نبی کے ہاتھ اعتراض کرے تو وہ بھی ضروری نہیں نبی کی تصویر لانے کا فرمائے اور کوئی نبی فرمایا ہے میں پتھر پش ہوں میرے پہ ضرور مار اگر کچھ ہے پچھلے مال کے آپ کے کافی یار کی دے دے پہ نبی آپ کے فرما رہے ہیں جانے یاد ہوئے داستے اس لما موجود نے اگر نبی کے حال کے مطابق کتاب ہو اگر کوئی آخ سان پتھر نہیں پڑتا ابھی سہن سکان ایسا کچھ بنایا سانو نے کبھی پتھر بھی تو آواز نہیں آئی کہ دروپ کیا پڑھتا ہے جب تصویر کیا کرتا ہے تو پھر کہنا جواب واسطے نبی کے حال کے بارے سے تاجدار گولڈا کے حق پاؤں والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں نہیں ہوتا اگر نہیں ہوتا ابھی کیڑی ہال دو ہال آئے ہو سخت چنا دل نہ پتا سارا ہوتی ہے یہ دل والے جب کسی سے نظر فرما لے تو پھر انہیں تصدیق لگ جسے جدھر دیکھتا ہوں ادھر کا وہ اپنی کر اگر کوئی آپ کے قوت ہے وہ قوت نہیں میرے کو کس طرح کہ اگر تم میرے آ کے ہاں کچھ جس سارا کچھ کرے اس نے سارے بے ہوں صاحب حال ہو ایسے چلتا واسطے کچھ زندگی سے بدل ساگر بیلامی شیک ملو میرا عقیدہ بھی اگر نہیں منیا تو ساتھی ماری ہوتے کھنڈے سمجھے تو نہیں لیکن یہ واسطے کی کرنا پڑتا ہے وہ بہو قربان کو پوچھ ہاں فرمان میرے تل من یار میں چاہ Thank you. بہو دیکھ سمجھ سمجھ سمجھ سمجھ سمجھ جاتا جاتا جاتا جاتا ہے ہے ہے ہے ہے ہے کوئی کوئی چک کے نہ کسی کسی طریقے کائنات بے خالق نے نے انہوں سوچ دیتی اس نال اپنے نفع نقصان کا فیصلہ کر کہ نہیں میرے گزرے آ جاتے انہیں سمجھ رہے گا تیرے نے بڑی کی اس کی طرف شہر کی مکھی کی کی طرف اور اس پابندی وہ اپنے کشور قدرت پکھی ٹیمیں اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم اور واحد کی وہ پابند ہے مختلف صاحب کا شریعت بنا شریعت ایک ہوگی شریعت سمجھاو بچاو اللہ تعالی کی مارفت کرنے خاص اللہ تعالی شریعت شریعت سمجھنا بچاؤنا شری بچا سمجھا سلسلہ باہر جاری رکھا صالحین عام مومنا سلسلہ جاری ہوئی مومن سکھانے کئی بار جو سکی گل کر رہی ہے بڑی سونی جی گل کر رہی ہے بندہ یار پتا میرے پتہ ہی نہیں کیا تھا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کا ٹائم ہے اللہ مقرر تقریر کا کرتا ہوں میں تقریر کا ٹائم ہے نقطہ ہے بڑی یاد ہے جان کی سمجھ بڑی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آ گئی بچاؤ وہ چلایا ہو گیا ہاں ایک اور بات ہے کہ کسی میں تھوڑا ہے ہے ہے کسی کسی میں میں زیادہ زیادہ دماغ بڑھ گیا بہت آ گیا لیکن اس وقت ساڈا مقصد نہیں ہوگا فرمائی شریعت بن ہے نبی نہیں بننا نبی کا گرام بن رہے آئی میں گرام میں سروالے اس کے ساتھ بن رہا ہے نے سیدھا تو تو اللہ تعالیٰ جب فرما کر تو میرا نبی تو میرا رسول میں تین نبی بنایا تین رسول بنایا اس کے ساتھ اس کلام آپ جیت چھڑا مرڑی بہت ندی تھی رسول رسول جیوے جیوے جیوے شریعت بنانا شریعت بنانے کی اور ہے نبی بنانے کی اور ہے پارکوں کا جب یہ سب ہے مطلب ہمارے ہم پانی میں پانی ہیں تو اس میں بھی پڑ گئے بنانے پھر ندی بنانے صفت یہ قسم سے نہیں محنت سے نہیں آپ محنت کرتا رہے نبوت نہیں مل سکتی کیوں اللہ تعالی توجہ نہیں پاک میرن کی گل ذوق نہیں نہیں ہے تو ہو بہت پیڑ بننا پیچھے ضروری نہیں آج کی اصل خاطر میں تیرے کبھی خوشیاں جان نہیں سکا گا Yeah, I guess. یہ وہاں ہے لیکن یہ وہاں شریعت سمجھانے یا شریعت بچانے یا اللہ کے معارف اور حقائق سمجھانے کی وہاں نبیان ساتھیوں کی اللہ نے بلیاں بھی ہوتی رہی ایک ہے دوام اور استمرار نبوت نبوت نبوت ثبوت کس کے ساتھ ہوگا جس کو ہم علت علت سوری کہیں گے کی وہ کیا لبا تو میں نے تجھے نبی بنا دیا نبی بن جائے گا نبی بنن تو بعد نبی رسول سبق پھر سے نبی کے رسول کا فرق سمجھا رہا اگر حکم ہوے اگاں پہنچا رسول اگر حکم آوے اپنے تک رکھ یہ آوے اپنے تک رکھ یا یہ آگے اگے پہنچا تو نبی نبی اپنے تک محفوظ اپنی ذات کے متعلق ہی احکام آتے ہیں لیکن رسول پیغام دینے والا اگلے کو دیکھا نبی اپنے واسطے بھی ٹھیک ہے نبی کس کے واسطے نبی عام کے رسول یعنی کیا مطلب کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نبی کا گھر بنیا کی فرمایا رب نے ندی تیرو سب کے پرمند ہے اس نے نبی بن جاتا ہے ہوں شریعت بنا دی نبی بنا کا فرق ہو گیا اللہ تعالی اگلی گل اللہ کریم نے شریعت نبی مہاجری بنونا وقت سارا اللہ تعالی ایک نبی ایسا بنا رہے جنو سب کو پہلو فرما ہے نبی ہے پھر شریعت میرے قرآن میں مطالعے کے اندر جو کچھ آیا ہے اچھا دو سرالوں کے قرآن ایسا اچھا ہے نبی دو قسم میں ایک وہ نے جنہوں اللہ تعالی نے بچپنے میں اور اگلی گل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورے جنگل میں فرماتے ہیں اللہ تعالی نے میرے کتاب دکھ دی ہے اور نے نبی بنایا کہ لکھا جدالی جدا میں میں ہر طرح کے ہوتے رہے لیکن میں صرف کون بھی گل نہیں کر رہا ہر تو بعض افراد یقینی بات کو بھی گزار ماضی کے سیگے کے ساتھ جو مستقبل میں یقینی بات ہو نا تو اس کو بھی ماضی کے سیگے کے ساتھ ذکر کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی دوسرے بجے ڈالنے پائی میں کیا یہ ہوئی حضرت عیسا علیہ السلام کو فرما رہے ہیں جس سے آئے اس سے تو سلسلت فرما رہے ہیں السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ويوم میں سلام دیوانا اس دن أموت جس دن مرانا أموت فرمایا بات تھی میں بول جا پیدا ہوا یہ جب ہو جب باری آئی موت سجایا جب مرا گا جب باری آئی ہے پھر سچایا جب اٹھا گا ہوں جی میں آپ ماضی کا سیتا بولے جس میں پیدا ہو رہا ہوں جب آپ نے فرمایا میں اللہ نے نبی بنایا کی بنایا نبی بنایا آپ دیکھ رہے تھے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی آپ دیکھ رہے تھے پر حاضرین جڑے موجود سن وہ نہیں دیکھ رہے پائے حضرت دیکھ رہے کہ نبوت بھی مل گئی تو کتاب بھی مل گئی یعنی ساری گلا عوام لیکن جی مسلا چھ کے بندے آئے بیٹھے ہوئے جی، شیر آ سکتے آئے جی انہوں کا کر کے نہ کریں گے وہ شہر کسی کو نہیں لگ سکتا وا مسئلہ حل کرتے ہیں میرے رب بارش کا پانی نواں نواں ہوں پنجابی جنگ فتوا نہ لگ جائے اس کو بغیر سمجھ نہیں رب نو نواں نواں مل کے آیا میں پار کر کے پڑھ لکھا حدیث یہ میرے رب رب نو نو جان کے کے جاؤں جاؤں اگر ان آخو رب نو کے ملن کا مطلب۔ شیخ شولا میں ہوں گے جب وہ کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو فرماتا ہے شب فرمایا کون جاتی اللہ نے کہا پانی کا کچرا بن گیا بارش وہ بارش ہو گیا فرمایا کہ کا فرمان کن تازہ تازہ سڑکیں کر کے محبت مندر رب لوگ لفظ گئی سدکے جانا سانس لے کے تازی نیڑے نیڑے آئی وہ قدر کرنی چاہیے بچہ مشروب شکل کرے بغیر باپ دو سبب ہے لیکن باپ نہیں وسیلہ ہے لیکن باپ نہیں ہم لوگ حضرت بھی وساچل نال نہیں بنے اتنے جہان کا فرشتہ آئے ماری حضرت روح اللہ علیہ السلام تعالی نے فرمایا کن بناو واسطے بھی کن فرمائے سناو بھی اللہ تعالی تازہ فرمایا بناو بھی سناو بھی نبی بناونا تازہ تازہ ہوئے دیر چوڑی سال کا وقت نہیں گزرا جی میں اس حکم آیا حسین نبی بنائے آپ جب دیا جھولے جنم ناری نام کا فرمایا تازہ سنیا فرق ہے نا تازہ سنیا اعلان کر میں اللہ کا نبی ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا ہے اور کتاب لکھی ہے یا اور حضرت عیسیٰ دو ایسے نبی ہو گئے جو اکیس عمر بنے کئی ایسے ہیں جنہوں کو اللہ تعالیٰ کو فلما بلغ شده آتيناه حكما وعلما جوانی لوگ پہ آئی اس ویلے اصا ان حکم سے نبوت حکم سے علم دتا کئی ایسے نہیں جنہ کی روح شریف پیدا فرمائی اس سے بڑے اللہ سونے نے نبی بنا سکتے لیکن اس خدمت میں سمجھا بنا دو زکاری شریف کے والے نال چار مرلے نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلو اللہ دے دل وچ نبی سن حال بنے نہیں پیدا نہیں ہوئی روح شریف علم الہی اللہ تعالی ساری شان جاندا اللہ تعالی جاندا سی علم الہی نبی سن پھر باری آئی ہے روح مبارک پیدا فرمائی پیدا فرما کے یہ دوسرا مطلب آ گیا تیسرے فرما ہے لکھ لو نبی خاتم نبی لکھے گئے نے چوتھے مرتبے میں آپ لے بلاد نبوت نبارا بھی مطلب اللہ تعالیٰ فرمایا میرا نبی حضرت عیسیٰ کھلے فرماتے ہیں میں اللہ دا میں اللہ تعالی نبی بنا لے باپ نبی چالیاں سالہ تو بعد اعلان فرمایا ہے چالیاں سالہ تو بعد اعلان فرمایا لیکن اعلان کے میں یہ نہیں فرمایا میں نے نبی بنایا ہے فرمایا میں نبی ہاں وعالم بین الروح اسلام سفا مینو اللہ نے نبی بنایا آپ دیکھ رہے سن اپنے نبی ہو کتاب ملن لیکن حاضرین یعنی امت نہیں سی جانتی امت تو پہلے نبی کے سامنے حاضر ہے وہ نبوت معلوم ہوا توجہ پتا چلیا نبی واسطے ضروری نہیں نبی بیان دے میں نبی ہوں لیکن حاضرین نہیں پہ دے امت نہیں پہ جانتی ہے نبی نبی جان رہے نے میں نبی ہوں معلوم مالو نبی ہونا سے امت آیا یا لوگوں کا جاننا ضروری نہیں لوگوں کو پتا نہ ہوگی خبر ہوگی نبی جائے نبی جانتا میں نبی ہوں چالیا سال تو جو چالیا سال سونے نبی اعلان فرمایا میں نبی سام کدو جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا میں اس ویلے نبی سام سوال یہ اس وقت کی نبوت چالیس سال کی نبوت یہ امت نہیں جان گی نبی پاک نے چالی سال تو بعد دسیا میں نبی ہوں نہ میں نبی سا نہیں میں نبی سا ہوں سوال یہ کوئی آگے لوگ سال پتا نبی نبی جواب دے گیا کہ نبی نبوت نکومت دیجیے یہ ضروری نہیں کہ لوگ جانے اگر جانتے ہیں اگر سے ایسا جانتے ہیں نے مجھے نبی بنایا ہے جو نبوت اپنی دیکھ رہے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں پر سرکار دیکھ رہے ہیں میں ادو بھی نبی سا چالیا سال دیکھن گئے میں نبی سا لوگ نہیں جانتے تو لوگ نہ جان لوگ نہیں جانتے نا حضور سے جانتے یا تو آخو نبی نو نے خوشوشن لوبائی لگو میرے تفریح ہے لگو میرے کی مثال ہے ایک بندہ کسی نے کہتا ہے یار میری میری بچی بچی کا کا بیاہ کر لیا یہ کو مناسب رشتہ لگ وقت ری تو بعد میں تینوں وکیل بنا اپنی بچی کے بیاہ مناسب رشتہ کا بلو کی کر دیا نکاح کر انہوں نے فرمایا ہے اگر اگوں مناسب شادی کا لا وکیل تو بن گیا جس وقت انہیں آخیا اچھا، میں تینوں اپنی بچی کے نکاح کا کی بنایا وکیل بن گیا جس نے مناسب رشتہ ملے گا انہیں اپنی وکالت کا اظہار کر دینا وکالت کا یہ نہیں کہ اس وقت وکیل بنا ہے وکیل کو پہلے بنا اب اگر کوئی گی صلاحیت اور اقتدار اور قابلیت کی بات ہے ارے بھائی نبی کو بلا دیا اس کا فلا کا آپ اور رشتہ وقت کے ملے تو اظہار ہونے وکالت مل گئی ہے اظہار بات میں ہے نبوت مل گئی اظہار چالیس سال کے بعد آپ امت واسطے آپ کی نے لیکن تمام نبیوں کے ساتھ جس نبوت کا تعلق ہے وہ عالم سے تعلیم جس لیے روح روح شریف بنی اللہ تعالیٰ نے اس کو متصف کیا رنگیا نبوت آپ کی نبوت دیا ہے تعلق آپ کی نبوت کے تعلق میں دو ایک نبوت کا تعلق نبوت کا ایک تعلق ہے نبیوں کے ساتھ ایک تعلق ہے اپنی امت کے ساتھ یہ دو تعلق ہیں ایک تعلق چالیاں سالوں کو بعد کیا رہا بن رہا ہے یہ جی مثال مسالہ سال جتنی ایک تعلق دن بنا اللہ سیمر اکبر کی گل کر لو سہ اکبر فرما نے ہر کسی نے نبی پاک کو روجنا منگایا سونے سرکار نے موجود اٹھایا تو پھر انہیں منگایا پر سیبر نے بغیر منگے بغیر موجنے منگے کیوں فرمایا جی ارواح آلم اندر نبی پاک نے اپنی اپنے ویکیا سی کے محمد جی سام میں فرایا جانو زمین بنا ہے بنا ہے دل کھل گیا ہے آلمی اور محروم میری ملاقمات ہوئی تھی وہ زیادہ بات نبی کی ضرورت تعلق دو کیا ادھر دیکھنا یار تعلق ایک تعلق کی ہاں۔ ایک ہے نبیاں آپ کی شریعت میں ناسک منسوخ ہے بزرگ نا آپ کی ہی شریعت منسوخ پیدا ہوتے رہے کبھی بابے آدم کی شریعت بن گئی آپ کی شریعت تبدیلی آئی بن گئی حضرت آدم کی پھر تبدیلی آئی تو بن گئی لوہ فلاں فلاں آپ کی ہی شریعت دوسرے نبیا ملتی رہی نہ صرف منسوخ تبدیلیاں دے نہ سمجھو گا جب باری آئی ہے ہر اس امت بھی ادھر روح شریف روح شریف باطن سی باطن سی اتنے روح جسم ظاہر ہوئی ہے اگر ابو حنیفہ آ جائے مالک آ جائے تو مال کی آ جائے تو شافی ہم آ جائے تو ہم اگر سفیان سوچ جائے تو فکر سوری بن جاتی ہے اگر اوزائی جائے تو فکر بن جاتی ہے رسول لیکن ایک فرق ناسک منسوخ نہیں ہونا کیونکہ یہ امتی ہے وہ رسول کر سکتا آپ لیکن کس سے نبی شریعت شکشے منسوخ ہو گئے یعنی نگیب کبھی حضرت آدم کے پاس کبھی حضرت نوح کے پاس کبھی نبی بھی ہے نائب بھی ہے نبی اس واسطے نے اور شریعت بناؤ والی نائب اس واسطے نے کہ شریعت پاک نبی بھی نبی بھی نے نائب بھی نے جنا چلسلہ نگوت جاری ہو گیا نبی سن جس نے سلسلہ نبوت ختم ہوا حکیم کا چک لیا رکھ کے آخر پہلے نبی تھے اور نائب بھی تھے اب نبی نبی نہیں نائب ہے اللہ تعالی نے صرف ایس دعوے انہوں نے آخر کتاب نبی کے نائب نبی ہو گئے ضرورت ہوئے کیوں نہ لیکن صرف نائب رہ کے اتنے کام کریں گے اللہ تبارک نبی کا نائب بنا کے تاکہ پتا چل جائے وہ جنگ والے ہوئے کون نبی بھی ہے نائب بھی ہے سمجھ لو پہلے بھی نبی نائب بھی آپ نے پروا کہ امت آپس ایک دوسرے کی ایمام تقرا نے پوچھ کے چلا بھی آخر نائب نے نے نبی آپ حضرت علیہ السلام فرمانا جھولے اندر بناب میرے بال بندے نہ بنا دا احمد احمد ہوں میں نبی پاک فرماتے ہیں میرا مدد ہوئے محمد ہے ہوں احمد دمانا کی ہوتا احمد دمانا ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا سب سے زیادہ سب سے زیادہ تعریف کرنا تریسٹھ سال کا شریف حضرت علیہ السلام نے ایک ہزار سال زندگی جی پائی اللہ کے ہم زبان زیادہ کہتے ہیں تریسٹھ سال ملے اگر بچپنے کو ہی آپ علیہ السلام و تسلیم کے بارے ایک کام کی کا جائے حقیقت کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام کرتے رہے تو تریسٹھ سال کے نام کو جانا ہے یا ایک ہزار سال جب کوئی کسی کی راہ نہیں کرتا ہے اگلا نیکی کرے گا تو تم بھی اجر لگے گا پچھلے کو اور اللہ نے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ فرما ہم کو کوئی مت دیے سارے نبی سارے انسان جنہیں بھی ہم کرنے والے نے خیر محمد پاک کا پیار ہے جب حق نبی نے کھاتے ہم لکھی گئی پاک محمد کے کھاتے لکھی گئی واستا کہ ستار سال کی ہم تجرب سے نہیں وہ پاسے میں لیا ہے چلواد بولو دیکھ رہے ہو رہے ہیں بولو لیکن تیرے حل کی پڑی میرا ہاتھ ہاتھ کے کتاب بالکل کوئی حرکت نہیں ہاتھ چاہیے ٹھیک ہے وہ سکون والے لیکن ہاتھ کے واسطے سفرے کا جاری نہیں ان کچھ مل گیا لیکن یہ نہیں کہہ سکتا بس یہ کہ حرکت ہاتھ بھی کتاب اس کے واسطے کے نام جا رہی ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب ہی پڑی نہ ہاتھ ہلتا ہے دوسری دوسرے آ گئے کتاب ہل رہی بولو ہیلتی پڑی کہ نہیں ایسے کتاب نہیں تھی ہل رہی آ جا رہی تھی ہوں کتاب نہیں ہل رہی علم کی اصطلاح میں وہ پہلی مثال میں کہتا ہے واسطہ پھر عروس دوسری کو کہتے ہیں واسطہ پھر سب ٹھیک ہو گیا جو سلاخ کے تسلیم نبی بھی ذات ہے اور باقی نبی بالعرض نبی ہے کیا مطلب آپ واسطے حقیقت نبوت ثابت دوسرے پرتو ہے کتاب پرتو دیکھا اگر آپ کو آج جا رہی ہے بس ہوا فلی بنا ہوتے کہاں فلیو بنا خود ہر کی چکر خاطے پورے والی نہ جس طریقے پیدا حالانکہ جس گیا جاتا ہوا بھائی کولے موجود بدلا یعنی بدل رہے ہیں قرآن پاک ہے سات بارہ مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا چار ہو نہیں کافر آپ یہ شیخ اکبر بولتے ہیں اس کے پر ادھر دیکھو ادھر دیکھو دیکھے حرکت حرکت حرکت دو قسم کی صرف نسل سمجھانا سے جانا قسمت حرکت ہے مستقیلا ادھر گول حرکت دائرہ جو ہمارا بنائی ہاں؟ ٹھیک ہے لکیر کھینچی اور اس لکیر کے دو نقطے ایک نقطہ جتوں شروع ہوئی ایک نقطۂ جتنے جا چکی ایک جگہ انتہا سلسلہ نبوت شروع آغاز پھر یہ زمانہ گھومیا گھومیا سیدھا نہیں نہیںرت حضرت حضرت فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں اب ان تمام کے اندر شریعت سے مستقفا ظاہر نقطۂ آغاز کا روح مصطفیٰ بیٹھی ہی پھر سوال آنا کرن پتلی ہون پتلی ایک دیکھو اگلی گلا Oh, my God. ماشاء اللہ تمہارے جو متا سبحان اللہ ہے سبحان اللہ جیسے جو آج مشکل ہے وہ ہزار کا نبل پڑتا ہے بیماری کے اپنے پیارے حبیب کے اپنے آپ کو خرید بالکل نا سوال دو ہزار Thank you.